میں نے جمہوریت کو لانت کرا کیا نکال کر آئے لڑنے کے لیے تو ہمارا نوران شخصیت رکھتی ہے ایک نوران یا تو ادھر ادھر لمبے آئے بہمان تم ادھر کوئی گھر شخصیت رکھتی میں نے کہا ان کو قرآن کیا سناؤں جب بہمان وہ قرآن سنؤ ہے میں نے کہا نورانی اور کاغذی کی حیثیت بتاؤں جمہوریت میں کہتے ہیں ہم ایک طرف نورانی ووٹ لگا کرتے ہیں دو میں نے کہا تین تو نہیں ہو سکتے ہیں دوسری طرف میں نے کہا دو کنجریاں لگا دیں جو چالیس چالیس سال تک کے پر بیٹھے ہیں برابر تین کنجریاں تمہارا نورانی گیا کازنی گیا تمہارا نورانا اس کو دو کنجروں کی مار ہے پھر چلی بےمان آپ کا پہلے نہیں آتے ایمان بھی یہ بریمان پھر آخر میں شیعہ سب سے علاق کرتے جمہوریت لے گئی نا میں سور پہ امام حسین کو نہ سن جدید کے ساتھ دوست آپ کے ساتھ باہر کرتا ہوں علیہ السلام کے ساتھ بارہ ہوا نو علیہ السلام کے ساتھ اسی کسی نبی کے ساتھ بتا دے زیادہ بن گئے سے لے کر آپ توقیت میں آئے کثرت تو کرتی سکتی ہے یہ پھر بےمانو اس وقت وہ پانچ رہا بہن موسل نام یار مناسب ایک رہا بہن کام متعلق کا وہی بنا جاتا اور اسلام کافر اسلام صرف بے شک مال میں ایک منٹ تو اسلام کبھی دینک یعنی کافر اور مسلمان کی قسم دے یہ تو کوئی نہیں ہونے کی بہت بڑا دیر ہے کافی کیا بڑے بڑے کافی ضروری بے شک سکون کا تو ایسا ہے کہ سکون والا کافر یہودیوں سے بھی بڑھ کافی کتری سے یہ ایسا کلیم کافر ہے اس کی میں آپ کو تھوڑی سی مثال دو آپ نے جاننا ہے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کسی نے نہیں سنا رسول اور نتیم اتنے رسول تین سو چہرے نتیم بے شک رسول جو ہے وہ نیا قانون اور نیا حکم لاتا ہے تمہارا سلام ہے رسول ہے بھی اس لیے بے شک اب جو سول کہتے ہیں آمد رسول مرحبا وہ منافع ہے جو کہتے ہیں مقصود آمد رسول مرحبا وہ سبحان میں اپنے نام کا سے بدتر کروں میں کہیں چلا جاؤں کوئی مقصد لے کر تو میرا نام آنے میرے آنے کا جتنا اہتمام کرے میں برداشت کروں گا یہ ویج والے سور آتے ہیں ان کو نہیں دیتے تم روٹیاں پوریاں جو کچھ چلے جائیں روٹی نہیں کھائیں یہ تو عام دن شروع ہے سید کائنات کا سردار جہاں عقل اور روحانیت دنیا کو تقسیم ہوا وہاں آنے پر آئے جو ہیں کیا لائے ہیں بھائی مانو کچھ لائے بھی ہیں یا آئے ہیں اس لیے اسلام اللہ کا تبارک جب بھی قانون کا تبادلہ فرمائے یہ قانون کا اللہ رسول چار لائے ہے کتاب باقی چھوٹی چھوٹے طریقوں سے آسام قانون رسول ہی نہیں بناتا قانون میرا رب بناتا ہے صرف اشاعت رسول کی معرفت کرتا ہے نبی کی مارکت نہیں کرتا شک اب رسول آتا ہے دوسرے رسول کی رسالت منسوخ ہو جاتی ہے اب اور ایسا ہی پہلے صحیح سے منسوخ زبور آئی زبور آئی پہلے صحیح تو آئی زبور منسوخ حضرت علیہ السلام کی سالت منسوخ اور موسیٰ علیہ السلام پھر حضرت کی سالت اللہ لال رسول جو بڑی کتابیں صحیح کے آتے رہے آج کام بدلتے رسول آتے رسول کے ان کو پیرا کی رسالت یعنی احکام منسوخ ہو گیا احکام بدل گئے قرآن مجید آیا جب ان جیل منسوخ ہوئی ان جیل سب کے نہ سکا تو سب منسوخ ہو گیا یعنی رسول رسول کا نا ہوتا ہے ایک رسول آتا ہے دوسرے منسوخ ہو جاتی ہے یعنی احکام اور قانون بدل جاتے رسول کے سوا کسی کا حکم اور قانون نہیں چل سکتا نے بیان لگا دی اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آخری اس لیے بھیجا کہ میرا محبوب سب کا ناصر ہو میرے محبوب کا ناصر کوئی نہیں ماں جو تھی ماں سکول تم نے برٹش کو آپ کا ناصر بنایا جو ماں پر چل جائے تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہی برٹش کو بنا دیا تمہارا رسول ہی برٹش ہو گیا سور کے بچے وہ تو ماں کو چوتنا ہے تم تو ماں کو چوٹ تم جو کہتے ہیں سکول والے میں نے کہا یہ ماں کو چوتے سور کھائیں کتے کھائیں بہن کے جو کچھ کریں نوازنا پڑے جو ان کو نہ کہو کیونکہ یہ گنچوڑ ہے بھی کافر کافر کا کوئی عمل ہوتا نہیں اور کافر بھی ایسے پھر انہوں نے برٹش کو رب بنایا ہے قانون اس کا چل بنا ہوا بھی چلا بھی رہے ہیں رسول بھی اس کو بنایا رب بھی اس کو تو ماں چود نہ تمہارا رسول رول صلی اللہ وسلم نہ تمہارا رب خدا ہو بے شک تم جیسا سور کے بچے کافر بن رہا یا برٹش کا قانون چل رہا ہے نہیں چل رہا یہودی کا جو ماں پر چڑھ جائے کہتے ہیں اگر جن کا خدا بھی ماں چود ہے ان کو کیوں نہ ماں چود ہم تیرے سور جو نورانی سور جو بنایا اس میں ایم اے قانون بنا سکتے ہیں رسول اس قانون کو وہ مان گیا اس نے ایم اے چوڑے کے بیٹوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول مانا شخصیت پرستی میں حاصل ہے جماعت پسندی میں انصاف نہیں ہے حرام حلال کی پہچان مالی امتیاز پیسے کی قدر آ جائے لوگ ان کے مین بندہ ہے سبرامت تم میں عزت والا یہ مختلف کرتا پیش آپ بندہ پیسے کی عزت کرنے لگ جائے نا پھر حرام حلال کی پہچان نہیں رہے ذاتی مفاد پرستی کرنے کو کیا قوت بدماش میں ہے کیا ہے بے شک پرست عام سور اور نوران ہے تو گھر ہے ہم اپنی بات کر رہے ہیں آپ نے فرمایا مستشار محتمن مشورہ دے جو امین ہو بے شک آپ نے یہ بھی فرمایا مشورہ وہ دے جو مومن اور مسلمان ہو اب بادامی صاحب میں اللہ نے سارے رسولوں نبیوں کو جمع کیا میں میرا معصوم آئے گا تو اس کے پیچھے چلنا پڑے گا تمہاری آپ کی بات نہیں چلے گی بے شک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کو ہو کسی رسول کو قول کو اہمیت دے گا تو مرتد میں مر جائے گا بے شمان چوتھ کے قول کو اہمیت دے ہم نے قانون بنا سکتے ہیں یہ ہے جمہوریت نہیں یار بے شک نورانی کا تو ہو گیا یہ ایم این ایم پی ہے جمہوریت اسی اللہ میں دوسرے غیر سیاسی کتے پہ بیٹھے ساری پڑھتے خدا ہو سے سیاست کا تو ہے جمہوریت ہے بندوں کا حکم بندوم کا سیاست ہے اللہ رسول کا حکم سبحان غیر سیاسی نہیں گئے وہ بہن کے اس کو سیاست کا تو ووٹ دے رہے ہو غیر جمہوری نہیں ہو سور کے بیٹھے غیر سیاسی کہاں آ گئے نے یہ نہیں فرمایا مشورہ وہ دے جو مومن ہو مسلمان ہو نہ امین دیکھو بولے امین کا پتہ گیا کو بات کا قائم نہ ہوا حقوق اللہ کا قائم نہ ہوا امین بندو کے بھی نہ کھایا اللہ تبارک تعالیٰ کی اسے امین کہتے ہیں آپ چور امین لانتی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرمانا چور کا مشرہ نہیں نورانی سور کہا تم نے اس کی بات کو مانا تم تو بےمان ہو گئے نکاح ٹوٹ کیا بنا کرو کرو جمہوریت تھوڑی لانت گنجے جیسے سارے کیا اتفاق کر کے مت مچھا یہ بزرگوں کا قول آپ نے فرمایا اسلام کا قانون غریب امیر واسطے برابر ہے تم اس پہ جناب کی بات کرتے ہو سور کی نہ ڈالی نہ مجھ کے دنیا نہ لچ جو یہ نہ غلام اور چین کو آزاد کرا دے پاکستان آیا پاکستان کو آزاد کرتے ہیں بے وقوف دین سے آزاد بے شک اب ہم وہ بے رہا ہے یہ کتاب نہ ہوا تو صاحب مندر لگے لکھا ہے کہ جب چھوٹے وقت جو ہے خوش روز ناج تھا شک سوکھا اپنے نبی کو کہتے دیکھو یوگی نے کتنا برباد کر دیا اس کا بناپ ہوگی آپ کے بعد صدیق کی شان ہے قائد کو تو اس کو بھی نہیں کہا کہ انگریزوں نے اسے نہیں کہا یہ انگریزوں نے نام رکھا ہے کتاب لا کے کیوں چار میں ہو کئی ساڑھی ہو چار کیوں گے کہیں تو اخبار کو چلی سکتا ہوں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے جی نعرے کو میں ماریا لڑکی اور کی عمر بھی ہے بنے مولا پہ آئیے جی وہ لکھ کروڑا بہت کچھ کچھ اور دو روپئے کرے والی نال بار

کافی شریف کے رہو گے اس کا خوب دیکھ رہے ہیں کہ آپ چین کر رہے ہیں سو ٹائم سے دو ٹائم میں میں خاص چیز کام کرو اس کی طرح جو ہے اس کیس میں لوگ ہی میں دیکھے گا بھی کوئی اس کو بھی درس پڑے ہونے کے بجائے فرمایا تو بھائی مانو منافقوں قبر اوقات کی زیارت کی جاتی ہے قبر اوقات بیچے نہیں جاتے سبحان سبحان سبحان سبحان

میں پوچھا تین ہزار بندے کسی نے جو ہے آئیے سکتا ہے

کھاوے ہوں زور ہے یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جنا صاحب سور کے گوشت سے بنے لذیذ سینڈوچ بہت رغبت سے تناول تھے اور یہ ڈش ان کے گھر اکثر تیار کی جاتی تھی البتہ جنا صاحب اس بات کا اہتمام ضرور کرتے تھے کہ ان کے حلقہ احباب کے مسلمان اس بات سے بے خبر رہیں کا یوں ضرور پابندی ابو لکھے ہاں جی۔ اگر مسٹر چھاولا کو ملوں چھاولا لے کے جو بھی ہے سور کا بوس کھندا کون لکھے نا تو مسٹر چھاولا کو پتہ لگ گیا ہاں اگر مسٹر چھاگلا کو تھا ہاں جی مسٹر چھاگلا کو معلوم تھا کہ جنا صاحب خود و نوش میں حرام و حلال کی تمیز روا نہیں رکھتے تو مسلمان مسلم لیگ کے طبقہ اولا کی قیادت میں ان کے ساتھیوں کو بھی ضرور معلوم ہوگا لیکن انہوں نے اس سے صرف صرف نظر کیا تو کیوں اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے اور وجہ یہی ہے وہ تقریباً سب کے سب ہی خورد و نوش میں حرام و حلال کی تمیز سے بے نیاز ہوں گے مطلب وہ لکھے بھی سور لا سونا نچتا پیو بھی چٹو آپ کیا نیم مسٹر بنا کی بات نہ کرو اسلام غریب امیر واسطے ایک ہے پھر آپ حدیث پاک بیان کی فرمایا سید النساء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مبارک ایک عورت امیر آئی چوری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو لوگوں نے کہا امیر کی نہیں رکھ دیا آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کاٹ میری نام بیٹی سبحان اسلام کا کام چلا سب کی آپ سردان کا بخش شہر ہو پورے سو سال تم پہلے انہیں کافی ہبا کرتا ہوں معلوم سے نہ سہدے کریں میاں بار کے لیے کہیں کم نہ آشا ذرا کترا ایمان سمجھی کہ کوئی نہ یہ ایمان کا میری کون رال ہر وقت ہر حام سمجھی خبر میں جانا رہا تو وہ سمجھا ہے نہ سمجھتی نہ ساتھی نہ نکلن درا ہے بے کلے دم بھی گزران سمجھی کہ کہیں سنوں پسند پڑتے ہیں دم پڑے ہو بے شک سدام کلی شہر کریک لکھتے ہیں داری ڈالی آوے بخش آؤ ضرور یا خوشی خسرا یا ہو سی یا خسرا ہو سی بزرگوں لے جان گئی سرکار کرتا جن چور مسلے خبر نہ شرح کریں دے نہ کوئی گال اصلو حیا دی شرم دے دا دور ملے کوئی ہی کہیں گے بے شک ایسے سے بھی فرماد ہیں ملا غیر مل کے سنگے بے شک کے مشتاق دلیں گے ابن الحبی کے منشی جو ولی سا ہے اس بات کے سوئے دن سے آپ مستقبل ہیں سارا سکھارا مگو میرے نام ہے ملا عالم علانی ہے نام اللہ رحمت

کی لباس کے کرے اتریا وہ نہیں کرو ہیڈ ماسٹر کیا وہ بیٹے سیکھ ہوئے تھے ہاں آپ کی بند کرو بند پہلا آسمان آ گیا ہاں گجر سکتے آسمان تیرا میرا لگا وہ سور ہو سکتے آسمان وہ کوڑ ماری گیا یہ سال کر میں اچھی بند کرو ہاں مدینہ شریف آ گیا ہوا اچھا، بے شفا ہو گئے نا اتنا اللہ والے ہو گئے نا وہ اللہ تبارک تعالق منوشن آپ کو نہیں منوایا اللہ تبارک تعلق منوا چکا اپنے آپ کو منوان من نہیں چاہتا ان کو کیا شکایت کرنا رہے تھے کیا کیا اس کو ضرورت ہے ساری دنیا شکایت کرے ان کو ڈر کہ ساری دنیا تعریف کرے ان کو شہری پیر جن مرید پیروں کے پیروں نے ہاتھ رکھ رکھ رکھ کیا سمجھا بے شک

ہاں دے میرے دوستوں کو اللہ Thank you.